ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا أمذل له ومن يبلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل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 وكل وكل وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بزرگان دین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد یہ تیسویں پارے کی سورت تقاصر کی آخری آیت پہ نے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن سم عن النعیم قیامت کے دن تم تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو تم نے کہاں استعمال کیا اور کیسے استعمال کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر کہاں تک ادا کیا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے تو فکر نہیں فرمائے نبی بڑی کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے اللہ عین اللہ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت اے اللہ آپ ہماری مدد فرمائیں تاکہ ہم آپ کا شکر ادا کر سکیں اور اللہ تعالیٰ آپ میری مدد فرمائیں تاکہ ہم آپ کا ذکر کر سکیں اور آپ کی اچھی سے اچھی عبادت کر سکیں اس دعا کو یاد کر لیں اور برابر اس دعا کو پڑھا کریں اللہ اللہ دیگر کا و شکری کا و حسن عبادت اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے جو ہم کو نوازا ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ ان تردو نعمت اللہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد نہیں کر سکتے گن نہیں سکتے علیکم بڑا رہی و نے اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری اور باطنی تمام نعمتیں تم پر چھا دی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں نے تم کو ڈھانپ لیا ہے انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ صحت اور تندرستی ہے انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے صحت مل جائے تندرستی مل جائے یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اسی لیے نبی السلام سرآسان رشاط فنواتے ہیں وہ کوئی عبید اللہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں یہ روایت کرتے ہیں امام ترویدی امام ابن ماجہ احمد بن حمد رحم اللہ وغیرہ نے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام رشا فرماتے ہیں من اصبح منکم بہام کم آر فی ہی من اصبح منکم آمنا فی خربه ومعافا فی بدنه انتہو قوت یوم فکأنما ہیدت له الدنیا بحذافیرہا او کما کانا رہے صلاح شام نبی رہے صلاح اسلام رشاہ فرما رہے ہیں تم میں سے جس انسان کو تین نعمتیں مل جائیں سمجھو کہ ساری دنیا اس کے پاس آ گئی ہے اللہ تعالیٰ ان تینوں نعمتوں سے ہم سب کو مارا مال کر دیں وہ تینوں نعمتیں نمبر ایک آپ نے ساتھ نمایا من اسبہ منکم حکم فی سے صرف ہی جس شخص کو اس کے گھر میں اس کے ملک اور وطن میں اور اس کے علاقے میں امن و امان نصیب ہو جائے یہ امن و امان نصیب ہونا اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو امن و امان میں رکھا ہے ذرا ان علاقوں کے بارے میں غور کریں جہاں امن و امان چھن گیا ہے جہاں لوگ اپنی جان اور مان کو محبوب نہیں سمجھ رہے ہیں کس بلا کس پریشانی کس تکلیف میں وہ لوگ ہیں نبی علیہ نے نمایا من منکم آمنا نفیر صرف جس شخص کو اس کے علاقے میں اس کے وطن میں امن و امان نصیب ہو جائے نمبر دو وہ معافن فی بدن ہی اور صحت مند جسم مل جائے یہ جسم جو ملا ہوا ہے یہ آفیت میں ہو ہر قسم کے خطرناک بیماریوں سے محفوظ ہو اور رشا فرماتے ہیں دوسری نعمت ہے وہ آفن سی بدن ہی بدن صحت مند بدن مل جائے اور نمبر تین نے شاخ رمایا تو یومن ایک دن کا بھی اگر اس کے پاس رسک موجود ہے بینک بیلنس نہیں ہے خزانہ نہیں ہے بہت زیادہ مال اس کے پاس جمع نہیں ہے صرف ایک دن کا اگر کھانا اس کے پاس موجود ہو اور اس نعمت کے ساتھ ساتھ اگر دو نعمتیں اسے نصیب ہو جائیں ایک تو صحت مند جسم ہو اور دوسرے امن و امان اس کے ملک میں ہو تو آپ نے ساتھ نمایا جس انسان کو یہ تینوں نعمتیں مل گئی ہے سمجھ لینا چاہیے دنیا بہ رہا پھر سمجھ جاؤ کہ ساری دنیا کی دولت اللہ نے اس کے گھر میں رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی سے نوازے اسی لیے نبی علیہ السلام نے صحت کو قرآن حدیث کے اندر بہت بڑی نعمت قرار دیا سورہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما ہیں کہتے ہیں نبی علیہ السلام صاحب نے ساتھ نمایا کثیر من الناس نعمتان وہ بڑی عظیم الشان نعمتیں ہیں دو اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہیں لیکن اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں میں خسارہ اٹھاتے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور وہ دونوں نعمتیں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ تو عظیم ترین نعمتیں کیا ہیں تو آپ نے ساتھ نمایا اب سے پہلی نعمت صحت اور تندرستی ہے انسان کی صحت و تندرستی یوں ہی ضائع اور برباد ہو جاتی ہے اور انسان اپنی صحت و تندرستی سے موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا اللہ تعالیٰ کی عبادت ذکر تلاوت قرآن جمعہ جماعت و نصیحت ان تمام چیزوں سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتا اور صحت اس کی ختم ہو جاتی ہے اور دوسری عظیم الشان نعمت جو ہے انسان کو فراغت اور فرصت ہے تو میرے بھائی یہ دونوں اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی دیا یہ بڑی نعمت اور دوسرے جو آپ کو فرصت اور ٹائم مل جاتا ہے جاتی فراغت جو ملتی ہے یہ فرصت اور فراغت بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے اور اس نعمت کو یہ صحت اور تندرستی یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس کو امام تین رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں حضرت حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام صاحب رشا فرماتے ہیں اے لوگوں ان اول النعیم یسأل عنہ العبد یوم القیامہ اے میرے امت کے لوگوں یاد رکھو ان اول النعیم الذی یسأل عنہ یوم القیامہ یعنی العبد کما قال رہے السلام قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک انسان اللہ تعالیٰ کی اربوں خربوں نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں قیامت کے دن اپنے کس نعمت کے مطابق سوال کریں گے وہ یہ ہوگی اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ سوال کریں گے الم مسقہ بدانا تھا میاں کیا ہم نے تم کو صحت مند جسم نہیں دیا تھا سب سے پہلا سوال سب سے پہلی نعمت اللہ تعالیٰ جس کے مطابق پوچھیں گے وہ سو کو نصحت ہوگی بنانا تھا میرے بندے ذرا بتا ہم نے کیا اس کو دنیا میں صحت نہیں دیا تھا صحت مند جسم نہیں صحت نہیں عطا کی تھی تیرے جسم کو ہم نے صحت مند جسم بنایا تھا ذرا بتا اس کو تو نے کہاں صرف کیا ہے اور اپنی صحت سے تو نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے تو نے کرکٹ کھیلا ہے یا کا میں استعمال کیا ہے یا بیٹھ کر کے جب تک آنکھوں میں میں نے کیا تھا فلمیں اور ڈرامے اور نیوز دیکھ رہا تھا یا اس آنکھ سے فائدہ اٹھا کر کے تو نے تلاوت قرآن کیا ہے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ پوچھے گا کہ ان کا استعمال تو نے کہاں کیا ہے الگ نسخ سے بنانا تھا اس لیے یہ آنکھوں کی صحت یہ کانوں کی صحت یہ ہاتھوں کا صحت یہ پیر صحت مند جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں جو چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں جو چاہتے ہیں دیکھتے ہیں جو چاہتے ہیں سنتے ہیں اور یہ زبان کی صحت جو چاہتے ہیں کہتے ہیں قیامت کے دن ان تمام کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سما و کے ہو مسولہ اللہ رب العظی فرماتے میرے بندو یاد رکھو یہ میری نعمت کان تیرے پاس موجود ہے یہ آنکھ تیرے پاس موجود ہے یہ دل و سب دماغ اور زبان تیرے پاس موجود ہے کہ کلو بلاری کے کاران ہو مسودہ کیا ان تمام تین چیزوں کے متعلق ہم تجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے ان کو استعمال کیسے کیا تھا اور کہاں تو نے استعمال کیا ہے ہر ایک کو جواب دینا ہے تو آپ کے ساتھ رواتے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن حسر کے میدان میں جس نعمت کے متعلق سوال ہوگا آج فرمایا علم نسخ کے بدانا کا صحت کے متعلق ہوگا پھر دوسرا سوال دوسری نعمت جس کے مطابق اللہ تعالیٰ پوچھ گئے کمر الما البار اچھا ذرا بتا کیا دنیا کے اندر گرمی کے موسم میں جب بھی تجھے پیاس لگتی تھی تو کیا میں نے ٹھنڈے پانی سے تجھے سیراب نہیں کیا تھا پانی اور صحت ان دونوں کے مطابق قیامت کے دن سال سے پہلے پوچھا جائے گا میرے بھائیوں اپنے صحت کا اہتمام کرو اسی لیے جو انسان اپنے جو انسان اپنی صحت ہر انسان کے لیے اپنی صحت کی حفاظت کرنا اسلام نے فرق قرار دے دیا ہے اور اسی صحت کی صحت کو خراب کرنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑی چیز گندگی ہوتی ہے ہیں اور آج بھی جس بیماری میں ساری دنیا پریشان ہے وہ بیماری گندا جانور ہی کھانے کی بنا پر پیدا ہوتی ہے تو ہر بیماری کا سبب بیماریوں کا بہت بڑا سبب گندگی ہوا کرتی ہے اسی لیے اسلام نے صفائی کا ستھرائی کا بہت ہی زیادہ اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ صاف ستھرا رہنے کی توفیق رستے فرمائے سنن ترمیدی کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ شاہ نبی وقت رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں امام ترمیدی نقل کرتے ہیں نبی رہے نے فرمایا اے ان اللہ طیب یحب اللہ تعالیٰ اور باقی کو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں نظیف یحب النظافت اللہ تعالیٰ نظیف ہے بالکل صاف ہے اور صفائی ستھرائی کو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں کریم یحب الکرما کریم ہے اس لیے کرم اور مہربانی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جواد اللہ تعالیٰ بہت بڑا سخی ہے اس لیے سخاوت کو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں آگے آپ نے احساس روایا اے مسلمانوں اپنی تکم فنت دیکھو اپنی تکم اے اللہ تعالیٰ کے ہاں صفائی ستھرائی کا بڑا بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ نزافت کو تہارت کو صفائی ستھرائی سے بڑی محبت کرتے ہیں اس لیے تم اپنے بدن کو اپنے جسم کو اپنے گھر کو اپنی تمام چیزوں کو صاف رکھو یہاں تک کہ آپ نے ساتھ میم فنت سے اپنی تمہارے گھر کے سامنے جو خالی جگہ رہتی ہے آپ ساتھ ماتے ہیں اس اس کو بھی صاف رکھا کرو ورا تو سب بہو بل یہود چونکہ یہ زلیز قوم یہودی جو ہے یہ اپنے اپنے گھر کی صفائی ستھرائی اور یہ گھر کے سامنے کی زمین کو صاف نہیں رکھتی تم یہودیوں کی مخالفت کرو اور اپنے گھر کے سامنے کی جگہ کو بھی صاف رکھا کرو نبی علیہ رہے نام نے صفائی ستھرائی آج اگر دانت کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر دانت کا ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ شاید کہ آپ نے دانت کی مکمل صفائی نہ کیا ہو آج جہاں بیماری کو دیکھے ہر بیماری کا سبب جو ہے آج گندگی بیان کی بتائی جاتی ہے نبی رہے سراس نام ہے ہمارے جسمانی ہاں، ہمیں اپنے جسم کو پاک کرنے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے کا اس قدر یہ تمام کیا اور تاکہ کیا کہ آپ نے ساتھ روایا افواہ تم تحرو افواہ تم فائن نہ اے لوگو اپنے منہ کو خوب صاف رکھا کرو اپنے منہ کو بھی صاف رکھو اپنے بدن کو صاف رکھو اپنے جسم کو رکھو اپنے گھر کو رکھو اپنے بستر کو رکھو یہاں تک کہ گھر کے سامنے کی زمین کو بھی رکھو اور خاص طور سے آگے ساتھ نماتے ہیں تحرو افواہ تم اے میرے امت کے لوگوں اپنے منہ کو خوب صاف رکھا کرو کیوں قرآن جو کہ تمہارے منہ قرآن کے راستے سے انسان جب قرآن پڑھتا ہے قرآن نکلنے کا راستہ اللہ تعالی نے مومنو تمہارے منہ کو بنایا ہے اس لیے اپنے منہ کو صاف رکھا کرو نبی علیہ السلام نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نبی اور بات بات کرام کرام اور سے ہے آپ نے مسواک کا بڑا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے آپ نے ساتھ رمایا اے لوگوں خوب کثرت سے مسواک کیا کرو اور اپنے منہ کو صاف رکھو اپنے دانتوں کو صاف رکھو کیونکہ یہ دانت تمہارے صاف ہوں گے اور جو مسواک سے تمہارے دانتوں کی جو صفائی ہوگی یاد رکھو بھائی یہ وشواس سے تمہارے کو کی سفائی ہوگی وہ مر رب اور وشواس سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وشواس کرو گے تو اس کی وجہ سے اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہوگی آپ وشواس کرنے کی ہے لیکن ہاں، نبی ہے چلتے پھرتے بھی مسواک استعمال کیا کرتے تھے گھر میں داخل ہوتے تھے مسواک کیا کیا مسواک استعمال کیا کرتے تھے میرے بھائی سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر اگر کسی مذہب نے صفائی کا لحاظ رکھا ہے اور صفائی کا اہتمام کیا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صفائی ستھرائی رکھنے کی فرمائے کو لہٰذا واسطر اللہ من دن دن واقع ہوئی نہیں الحمد للہ وقفا وسلام صفا اما بعد نبی رہا نے منہ اور دانت کے علاوہ جسم کے تمام دوسرے اعلیٰ کی صفائی کا حکم دیا آپ نے ساتھ ہمارا ہم سم میں نل فتر تھے ہم سم میں نل فتر تھے لوگوں پانچ باتیں پانچ چیزوں کی صفائی پانچ چیزیں یہ اسلام کی بنیاد میں سے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی میں آیا ہوں ہر نبی کے ہاں یہ تعلیم موجود تھی اور ہر نبی نے اپنے امتیوں کو ان کا ان کی ہدایت کی اور تعلیم کیا ہم سن مین فطر سے یہ پانچ باتیں فطرت سے ہیں نمبر ایک آپ نے ساتھ میں خطرہ کرنا انسان کی اندرونی صفائی بغیر خطرے کے کبھی نہیں رہ سکتی اسی لیے اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے خطرہ خطرہ رکھا گیا ہے نمبر دو وہ استحداد نہ اندر کے بال کی صفائی کرنا منہ دیر ناک صاف کرنا یہ بھی یعنی جس سے بھی انسان کی صفائی انسان کے جسم کی صفائی ہوتی ہے پھر آپ نے ساتھ رمایا کسو سواری پانچ چیزیں ہیں نمبر ایک آپ نے ساتھ میں ختنا کرنا نمبر دو منہ ناف نیچے کے بال صاف کرنا نمبر تین آپ نے ساتھ روایا سواری بے موشوں کو تلاش کر کے چھوٹی کرنا لیکن اب سوچ اب سوچ ہے یا تو آج بھائی نہیں دونوں نہیں رکھتے داڑھی موچ کے ساتھ ساتھ داڑھی بھی موت پہ کچھ رکھ بھی لیتے ہیں داڑھی تو بالکل صاف کر دیتے ہیں ایک بڑا عیب یہ ہے اور کچھ ساتھی ایسے ہیں وہ کیا کرتے ہیں داڑھی تو چن چن کر کے نکالتے ہیں لیکن موت برابر تیل لگا کر کے تاؤ دیتے رہتے ہیں اس پر جہاں بیٹھیں گے رہتے اللہ اکبر یہ عجیب بے غیرتی ہے جو داڑھی پر فخر نہیں کرتا وہ مجوسیوں کی طرح موت پر فخر کرتا ہے انسان کو داڑھی پر پکڑ کرنا تھا کہ یہ وہ داڑھی ہے جو آدم سے لے کر کے آخری نبی کی سنت تک ہے اور یہ وہ لانت ہے جو ہمیشہ کافروں اور غیر مسلموں کا طریقہ تھا انسان نبی رہتا سام فرماتے ہیں موت کو سرسوانا موت کو چھوٹی کرانا یہ بھی صفائی کی ہے پتا نہیں اگر موت بڑی رہے کتنی جلالت کتنی گندگی کھانے کی پینے کی دھول کی مٹی کی یہ ساری چیزیں رہے گی انسان پانی پیے گا پانی منہ میں پانی جانے کے پہلے گلاس میں گندگی جائے گی بہرحال ساتھ رمایا دے موش کو تلاش کر کے چھوٹی کرنا اور نمبر چار آپ نے ساتھ رمایا ون پو کر تکلی اپنے ناخون کو تلاش کر کے چھوٹا کرنا آج کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ اپنے بچے کو لے کے جائیں تو ڈاکٹر سے یہی کہے گا شاید کی بچیاں ناخون بڑا ہوگا دھول مٹی جمی ہوگی اور اس سے کھاتا ہوگا گندگی اندر جاتی ہے جس سے آپ کا بچہ بار بار بیمار ہوتا ہے بڑے افسوس کا مقام ہے ایک اور جانوروں کی مشاورت یہ ہوئی کہ اللہ رحمت عبیم نے تو یہاں فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر کر کے آخری نبی قیامت تک کے لیے اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ناخن کو چھوٹا کرانا ہے تاکہ اس کے اندر اس کے نیچے کوئی گندگی نہ رہ جائے اللہ اکبر لیکن حالت یہ ہے کہ آج جانور بڑے بڑے پنجے اور ناخور رکھتے ہیں تو ہمارے کچھ نوجوان بھائی اور بہنیں یہ کیا کرتی ہیں پہلے تو اپنے ناخور کو بڑھاتی ہیں اگر یہ کم بڑھتا ہے تو بازار سے ریڈی میڈ خرید کر کے لمبا ہیں یہ بھی فیشن بن گیا جانوروں کا کام ذرا سوچتے یہ لمبا ناخون رکھنا کس کا طریقہ ہے یہ انسانوں کا تو نہیں ہے یہ خوخار درندوں جنگلی جانوروں کا ہے اس لیے انسان اگر اپنا ناخون نہ پکڑوائے تو یہ جانوروں کی مساغت اختیار کرتا ہے میرے بھائیوں ایسا فیشن کیا ہے ایسا ایسی روشن خیالی کیا ہے ایسی ترقی کیا ہے جو آپ کو جانوروں کے درجے میں لے کر کے پہنچا دیتی ہے ایسی ترقی پر لانت ہو سے نکال کر کے جانوروں کے درجے برت دیتی ہے اسی لیے نبی صاحب نے ساتھ رمایا دس رمایاض یہ چار چیزیں ہو گئی پانچویں چیز آپ کے جسم سے بدبو نہ آئے آپ کے جسم میں کہیں گندگی نہ پیدا ہو سکے ان پانچوں چیزوں کو نمبر ایک شیطان ہے نمبر دو خطرہ کرانا ہے نمبر دو ناک کے نیچے کے بال نکلوانا ہے نمبر تین انسان کو چاہیے کہ موسٹ رکھوائے اور نمبر چار ناخون چھوٹا کرے اور نمبر پانچ نقل کی سے بغل کے بال نکال دینا کیوں یہ بال نہیں نکالے جائیں گے تو انسان کے جسم سے بدبو آنے لگتی ہے اسی لیے ضروری ہے کہ نبی کی عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے جسم کو صاف رکھو کپڑے کو صاف رکھو منہ کو پاک رکھو اپنے گھر کو صاف رکھو اور آگے چل کر کے گھر کے سامنے کی جگہ کی بھی صاف رکھو اور میرے بھائیوں یاد رکھو اگر آپ تہارت حاصل کر لیں اور پاکی حاصل کر لیں اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے بیماریاں صحت یہ ساری صفائی اور ستھرائی یہ سبب ہیں آپ کے صحت کی بتا کے لیے دو ہی چیزوں سے زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں ایک گندگی اور دوسرے زیادہ کھانا اسی لیے اسلام نے دونوں پر پابندی لگائی ہے تاکہ انسان صحت مند رہے اور اتنی رغبت دلائی اللہ اکبر حدیث کے اندر آتا ہے نبی السلام نے ساتھ سنایا ہے انسان جب صفائی ستھرائی کے ساتھ رہتا ہے تب آپ نے ساتھ سنوایا اے لوگوں تاہے وا رہا تاہے رو ہا جو جسم ہے یہ تمہارا جو بدن ہے تہے روحا دہی اپنے ان جسموں کو خوب پاک رکھا کرو خوب صاف رکھا کرو ان کو یعنی کہیں بدن میں کوئی گندگی کوئی بدبو باقی نہ رہ جائے تاہیل السادہ اے لوگ اپنے جسم کو خوب صاف رکھا کرو خوب پاک رکھا کرو کیوں اللہ فإنه فإنه لم يبت عبد طاهرا إلا بات معه في شعاره اللہ اکبر آپ نے ساتھ نمایا جب انسان شام کو رات کو پا و صاف ہو کر کے صفائی ستھرائی کے ساتھ بستر پر آ کر کے لیٹتا ہے تو اس کی چادر میں اس سے مل کر کے ایک رحمت کا پری صفائی ستھرائی کا مقام آپ نے ساتھ نمایا تاخیر اے لوگ اپنے اس جسم کو خوب صاف رکھا کرو خوب پاک رکھا کرو اور اگر ہو سکے تو منہ صاف کر کے اے کپڑے کو پاک رکھ کر کے وضو کر کے بستر پر لے جاؤ تو نور نور ہے نظر شام کا فرمان سنو اب رشا فرماتے ہیں تہے روحا اے لوگوں اپنے جسموں کو خوب صاف کر کے سویا کرو پاک صاف سویا کرو نہ بستر سے بدبو آتی ہو نہ بدن سے بدبو آ رہی ہو نہ پسینے کی بدبو ہو نہ تمباکو اور نسوار کھانے کی بدبو ہو اور بڑی افسوس کی بات ہے وہ دھواں جو نکالتے ہیں کچھ لوگ دھواں نکالتے ہیں ہاں، ان سے تو اللہ اکبر سگریٹ پی پی کر کے جو دھواں نکالتے ہو اللہ کی قسم ایسی بدن اور کپڑے سے بدبو آتی ہے جیسے اونٹ سے بدبو آیا کرتی ذرا سوچو ہو منہ سے بدبو آئے کپڑے سے بدبو آئے دانت سے بدبو آئے کپڑے سے بدبو آئے اور بستر بھی بدبو دار رہتا ہے سگریٹ پینے والوں سے کبھی خوشبو نہیں آ سکتی ہمیشہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں بدبو آتی ہے سگریٹ پینے سے توبہ کرو رحمت کا فرشتہ تمہارے ساتھ سوئے گا نبی فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے جسموں کو اپنے بدن کو اپنے کپڑے کو خود پاک کر کے سویا کرو خود صاف کر کے سویا کرو کیوں فائنل رنگ جب بھی صاف ستھرا ہو کر کے کوئی گھنٹہ رات کو اپنے بستر پر آتا ہے تو سیاح سیاح کہتے ہیں اس کا وہ ہوا ہوتا ہے یعنی یہ بنیاد جو ہوتا ہے اس کو شعار کہتے ہیں ساتھ فرمایا اس کے شعار میں ایک رحمت کا فرشتہ گھس کر کے اس کے ساتھ رات رہا ہے اور آگے سنو آپ ساتھ نمایا وہ لائن کرے وہ سارا تنگ لالن کرے وہ ساتم میرا لہر اور جب بھی انسان رات کو کربت بدلتا ہے اس کو تو ہوش نہیں رہتا لیکن رحمت کا فرشتہ نہیں سوتا انسان خود سو رہا ہے رحمت کا فرشتہ جگ رہا ہے آپ نے ساتھ نمایا جب کربت بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ پھر کا اے اللہ اپنے اس بندے کی مفرت اور بخش کر دی ن یہ صاف ستھرا پاک ہو کر کے سو رہا ہے اتنی بڑی فضیلت ہے انسان اگر اپنے آپ کو صفائی ستھرائی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے اور پاک صاف ہو کر کے سوئے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صفائی ستھرائی کے ساتھ سونے کی تو فکر فرمائے اور صاف رہنے کا اہتمام کرنے کی تو دے میرے بھائی یہ صاف رہنا پاک رہنا سفید صاف کپڑے پہننا سفید گھر استعمال کرنا منہ کو صاف کرنا یہ مسلمانوں کا سیوا ہے وہ گاؤں وہ جو جی کھاتی ہے شراب پیتی ہے وہ کہاں صفائی ستھرائی کا خیال رکھے گی جو پیشاب کرنے کے بعد اور پنڈاس کرنے کے بعد جس کو پانی استعمال کرنا نصیب نہیں ہے وہ کہاں خوشبو والی قوم ہو سکتی ہے ہمیشہ اس سے بدبو آئے گی یہ دوسری چیز ہے اوپر سے کتنے بھی میک اپ کے پلاسٹر کر لے لیکن ادار کے نیچے گندا ہی رہتا ہے قوم کیا صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے گی جو استجا بھی نہیں کرتی اور بے خاص کرتی ہے لپیٹ دیتی ہے سنداس کرنے کے بعد ویسے اٹھایا کرتی ہے وہ قوم کبھی صفائی کا علم بندار نہیں ہو سکتی تو صفائی کا ستھرائی کا پاکی کا کا یہ امت مسلم اس عالم ہوگی کہ جو پاک اور صاف ہو کر کے سوتا ہے تو اس کے ساتھ ہر گزارتا ہے اور اس کو سفائی کی کیا پڑی ہے جس کے ساتھ کتے جیسے گلی سو سوتا کر جس کے مسئلہ کا پریشے نہیں بلکہ کتا بازو میں سویا کرتا ہو اس کام سے صفائی ستھرائی کی کیا توقع کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ سب عمل کی تو بھی گرتی کرائے محمد بنا مستب مستر بنا دی جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی تو بھی گردی کرائے اور اللہ لال ہمیں خوب صفائی ستائی کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما تاکہ ہماری صحت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 الله أكبر الله أكبر